بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پہلے آٹھ دروس میں ہم نے قرآن کریم کے آیات میں تدبر کے لیے کچھ اصول اور مبادی بیان کیے پھر ہم نے قرآن کریم کے درس کا طریقہ جو حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکز کا تر امتیاز ہے وہ بتا دیا کہ سب سے پہلے ربط بین سور سورتوں کے درمیان ربط اور تعلق پھر داو سورہ یعنی سورت کا مقصد اور پھر امتیازات سورہ کہ وہ کون سی بات ہے جو اس صورت میں ہے اور دوسری صورتوں میں اس طرح نہیں اور پھر تقسیم السورہ بے اعتبار المضامین صورت کی تقسیم مضمون کے اعتبار سے اور پھر مشکلات السورہ اور اس کے بعد لفظی ترجمہ وہ ہم نے بتا دیا پھر آخری درس میں ہم نے یہ طریقہ تفسیر بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ ہم نے پندرہ پاروں کا خلاصہ بھی ذکر کیا آج میں آخری پندرہ پاروں کا خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی آخری پندرہ پارے قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے چار حصے ہیں پہلا حصہ ہے سورت الفاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک اور اس حصے میں پانچ سورتیں ہیں فاتحہ بقرہ عمران نسام آئدہ دوسرا حصہ صورت الانعام سے لے کر سورت القحف تک اور اس میں بارہ صورتیں ہیں تیسرا حصہ سورت القحف سے لے کر سورہ سبا تک اور اس میں سولہ صورتیں ہیں اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر سورہ وناس تک اور اس میں اکاسی سورتیں ہیں سورہ سورہ سبا اکام سے لے کر سورہ سبا تک اس سولہ سورتوں میں اصل مضمون اور اصل مقصد وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مبارک فی کل ہوا اللہ جب خالق اللہ ہے مربی اللہ ہے تو برکت ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے پھر سورہ سبا سے آخر تک دو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ایک اسبات القیامت اور دو دوسرا نفی شفاعت قہری قیامت ضرور آئے گا اور زبردستی کوئی اللہ سے چڑھانے والا نہیں اور دوسرے مضامین ساتھ ساتھ زمنان ذکر کیے جاتے ہیں سورت القاف میں اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار واقعات ذکر کیے پہلا واقعہ اصحاب القاف کا جو بہت بڑے اولیائی کرام تھے اور ایک غار کے اندر سوئی جب اٹھی تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کال لَبِسْتُمْ ایلومین کم لبستم کالو يَوْمَ کتنا مدت گزارا تو کچھ نے کہا ایک دن اور کچھ نے کہا دن کا کچھ حصہ دوسرا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ پیغمبر یہ نہ کہو کہ میں کل یقیناً یہ کام کروں گا انشاءاللہ کہتے رہو تمہیں کل کا پتہ نہیں اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذرقرنین کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا کہ دیکھا حضرت حضر نے گشتی توڑ دی دیوار بنایا اور ایک مرد کو قتل کیا اللہ کے حکم سے وما فعلت عن امری اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہ تھا کہ کیوں کیا یہ کیوں کیا حتیٰ کہ حضرت حضر نے خود ان کو بتا دیا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا وَأَمَّا السَّفِينَةِ وغیرہ وغیرہ وہ چھو واقعہ کیا زل کا ذکر کیا کہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا ذلکرن دو تھی ایک تھا وہ تھا وہ مسلمان نہ تھا وہ کافر تھی اور دوسرا زلکرن مغدونی جو عورت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں اور قول بھی ہے کہ اس کا اس کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ میں ہوئی تھی کرنین مراد ساری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن اکادو نیف کہو نا قولا ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتا تھا تو سورت کا خلاصہ آج نمبر چھبیس میں ذکر کیا لہو غیب السماوات ابصر بھی و صرف اللہ کے لیے علم غیب کا آسمانوں کا اور زمینوں کا ہے اور کسی کو نہیں چونکہ پیر و فقیر اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھتے اسی لیے دنیا کمائے تو خصاصت ہی دنیا بلجوے سلاسا دنیا کا خصاصت بھی ذکر کیا اور اس کی تین وجوہات پہلا یہ اد دنیا توخ کا زمین کا کما فض من اصحاب الجنہ یہ دنیا تم سے لیا جائے گا جیسا کہ باغ والوں سے وہ باغ لیا گیا اس کا باغ تباہ برباد ہو گیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا دوسری وجہ وقتها قلیل اس دنیا کا وقت بہت کم ہے اور اس کے لیے ذکر کیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کما این انزلناه من سمائی فاختلط بی نبات الارد فاسبها شیما تجرور ریا وکان اللہ علا کل شیم مقتدرا جیسا کہ بارش بر سے فصل اگے اور دوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اس دنیا کا وقت بھی بہت کم ہے وہ رائی کہ اب دنیا تکن وبالا نالیک یہ دنیا تمہاری اوپر وبال ہوگا اور بل قیامت کے دن بکار ہوگی مالیا ذل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا صاحا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا علم ربک احدا القاف سے ایک مضمون کی ابتدا کی مضمون ہے شرک کی تردید نہ اولیائی کرام عالم الغیب نہ علیہ السلام عالم الغیب اور نہ بادشاہ عالم الغیب تو سورت ہندسوں میں منقسم ہے پہلا اس آیت نمبر تریاسٹھ تک اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی آجزی اور اولیاء کرام حضرت مریم کی آجزی کے سارے اللہ کے سامنے آجز اور بے بس اور محتاج ہیں پہلے زکریہ علیہ السلام ذکر رحمت زکریہ اِنَّا دَا دَانْ خَفِيَّا یہ بیان مہربانی کا تیرے رب کی ہے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پہ جب وہ پکارا عجزی سے اپنے رب کو آواز پسے قال ربی انی وحن العظم منی وشتال الراس شیبا ولم اکن بدعائکا رب شقیہ کہا انہوں نے اے میرے رب اے میرے رب یقیناً میری کمزور ہو گئی ہڈیاں اور چمک گٹا ہے میرا بڑھاپی پی کی سفیدی سے میرا سر اور نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کر کے میرے رب نا امید اللہ میں تمہارے سامنے بے بس ہوں میں تمہارے سامنے محتاج ہوں تیرا رت یہ کی آجزی کہ دیکھے حضرت عیاء علیہ السلام ان کا بیٹھا اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہے <clears throat> وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ اُلِدَا وَيَوْمَ يَمُدُو وَيَوْمَ يُبَسُ حَيَّا اور سلامت یہ اس پر اس دن جب وہ پیدا ہوا اور اس دن جب جب مرے ہو اور اس دن جب اٹھایا جائے گا زندہ کر کے دیکھے اور زکریہ علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج حضرت السلام اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس پھر آجزی حرد مریم کی وس فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْتَ بَذَدْ مِنْ دن تب ادن منا فاتخذت من دونهم هجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا دیکھے حضرت مریم اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج پھر حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج محتاج وسلام علی یوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث بس حیا ہر عدیس علیہ السلام خود کہنے لگے اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث بس جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جب میں مروں گا اور اس دن جب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج وہ حضرت خود کہتے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ورب حَذَا ہاضا مُسْتَقِيمٌ مستقیم اور بے شک اللہ رب میرا اور رب تمہارا ہے تو اے بار کرو اللہ کی یہی ہے سیدھی راہ حضرت مریم اللہ کے سامنے محتاج اس کا بیٹا عرد اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج پھر حضرت ابراہیم کی آجزی وس فِي الْكِتَابِ کتاب ابراہیم ان گن نَبِيًّا اور بیان کرو کتاب میں ابراہیم کا واقعہ ان گن سدھی تن یقیناً یہ دے سچے پیغمبر اور اللہ کے سامنے بس اور محتاج ہاں، پھر اس کے بیٹوں کا تذکرہ فلما دغلهم وما عبدون من دون الله وهبنا له إساق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقنا ليا ان کے بیٹے حرد ساگ علیہ السلام ان کا نواسا یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بسور محتاج محتاج پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجزی وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اس کا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عارون علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بسر محتاج محتاج وحبنا لهم من رحمتنا اخاو حارون نبیع اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج پھر اس کے بعد حضرت ادریس کی آجزی اور اسماعیل کی آجزی وَسْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا وَسْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّا وممن حملنا حمنہ معراہیمہ وہ اسرائیلا وہ ممنا دینا وہ چبینا سارے کے سارے اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج اس کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام محتاج حضرت مریم اللہ کے سامنے محتاج اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹے حضرت ساگ اور حضرت اسماعیل اس کا نوازا یابو علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج جب سارے محتاج تو کیسے آلیا بن سکتے ہیں پھر آیت نمبر سے دوسرا حصہ فرشتوں کی آجزی جبریل امین چند نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنے لگے کیوں نہیں آئے تھے تو جبریل امین نے وہی اتار لائی وہ الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اور نہیں اترتے ہم مگر حکم سے تمہارے رب کی نیچے ہم قدم نہیں رکھ سکتے جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو جب سارے محتاج انبیاء محتاج اولیاء محتاج ملائک محتاج جو سورت کا خلاصہ ذکر کیا آج نمبر چونسٹھ میں آج نمبر ساٹھ میں سورت کا خلاصہ بیان کیا فابدو وستبرل عبادت آج نمبر پینسٹھ فابدو فا لعبادت حل تالم تال سمیع سو عبادت کرو اللہ کی جب ملائک اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس انبیاء اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس ان کے اولاد اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج فابدو فی پھر تفریح کے لیے لایا ما سبق ابھی فابدو تو عبادت کرو اللہ ہی کا وستبر لے عبادت وستبر نہیں کا وستبر اور غروب کی زیادت مانا کی زیادت پہ دلالت کرتی ہے تو مانا یہ فابدو وستبر لے عبادت عبادت کرو اللہ کی اور خوب ڈٹے رہو اللہ کی عبادت پر تعلم ہل تالوسنیا کیا تم جانتے ہو اس اللہ کا کوئی ہم نام اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے الہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے جب یہ بتا دیا کیا علم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور اللہ تعالی کی بغیر سارے کے سارے اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہے تو سورہ تو میں اس نے ترقی ابتلو بالمصائب ان بھی مصیبت آئیے اور اپنے سے مصیبت نہ ہٹا سکیے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان ذکر کیا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصیبتیں انہوں نے جیلی اور اپنے سے مصیبت اور تکلیف نہیں ہٹا سکتے بلا آگے شوداب امبیا نشان در کربلا بلا تھرسورت الانبیاء میں نفع شرف دعا جب عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور سارے اس کے سامنے بے بس اور محتاج ہے اور اپنے آپ سے مصیبت اور تکلیف نہیں ہٹا سکتے تو پھر اللہ ہی کو پکارو اللہ کے بغیر کسی اور کو نہ پکارو تو سورة الانبیاء میں نفع شرف دعا کہ اللہ کے بغیر پکارنے کا لائق اور کوئی نہیں اور اس پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے وَأَيُّوبَا اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَنْ يَغْرُّ وَأَنْتَا حَمُ الرَّاحِمِينَ دیکھے حضرت ایوب علیہ السلام ان کو تکلیف پہنچی تو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ اِذَّابَ مُغَاذِبَا فَظَنَّا لَن نَقْدِرَا عَلَيْهَا فَنَادَا فِي ظُلُمَاتِ اللہ الہ الا انت نو كنت من نالمین دیکھ عورت یون ص علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکار دے تو کس بابی کو اور کس ولی کو کس فقیر کو پکار دائے تو صرف اللہ ہی کو زکریہ علیہ السلام کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا بیٹا نہیں بیٹا مانگتا ہے تو کون سے دربار پہ جائے بیٹا مانگتا ہے تو اللہ ہی سے وہ ز گیا ازنا دار بہ ربلا فردا وہ لہو وہ ہمنا لہو یا وہ اسلح نہ لہو زی رات سورت کا خلاصہ ذکر کیا انهم كانوا يسارعون بالخيرات ويغرون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سارے مجھے غمی اور خوشی میں بکار دیتے مجھ سے مانگ دیتے میرے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے اپنے آجزی ظاہر نہ کی سارے کے سارے مجھے بکار دیتے نہ بھی شرف دعا جب شرک اعتقادی کا رد کیا ان صورتوں میں کاف مریم تو اور انبیاء میں تو صورت الحج میں شرک فیلی کی تردید اور شرک فیلی کی تردید شروع کی اور شرک فیلی کے وہ چاروں اقسام اور تعلیل ما حرمہ اللہ تعلیل ما حل اللہ دونوں اقسام اور اس کی تردید کی صورت المومنون میں اثبات ہاں، التوحید اور اس بے عبداللہ سلاسہ ذکر کیے دلائل اقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وحیہ اور مومنین کے صفات کہ مومن ہوئے جس میں یہ صفات ہو قد اغلا المومنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون اور پھر وہ صفات کسیرہ ذکر کیے ہیں اور سورت المومنون میں نور میں چار قائد قوانین ذکر کیے اور آداب سبا اصلاح المعاشرہ اور لدف الفخشا تاکہ فخشا ختم ہو جائے چار قوانین ذکر کی یہ پہلا قانون لا اس گن مارا بتن بھی دینے لا جس نے زنا کیا اس میں نرمی نہیں کرنا چاہیے ان کو سزا دینا چاہیے دوسرا زناکار کے کی سے اطناب کرنا چاہیے مطلب یہ غلط لوگوں کے مجالس سے اتنا کرنا چاہیے تیسرا جس نے پاک دامن کو بدنام کر دیا ان کو اسی کوڑے لگا دے سزا دو اور چوتھا جس نے اپنی بیوی پہ نظام لگا دیا لعن ان کو جدا کر دو اور پھر آداب سبا پہلا ادب اور ہاں، کے گھر میں نہ جاؤ اور ہاں، دوسرا ادب پرائی خواتین کو نہ دیکھو من ابصارهم تیسرا ادب قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويغضن فروجهن مؤمن عورتوں کو کہو کہ برائی مرد گن دیکھو چھوٹا عدب ولا يدين زينتهن الا لبولتهن اپنی زینت کو غیروں کو نہ دکھاؤ اور پانچو عدب اور پانچو عدب جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لئے شادی کرنو اور چھٹا عدب جو غلام عقد کتابت چاہتا ہے ان کے ساتھ عقد کتابت کرو اور ساتھ عدب وَلَا تُقْرِهُ وَتَيَادِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ وَلَا تُقْرِهُ وَتَيَادِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ سورہ نور میں سورہ فرقان میں پھر عبد ذکر کی اس توحید پر اور مسئلہ توحید ثابت کیا کیونکہ قرآن کریم کا قانون یہ ہے کہ کبھی اصلاح عقیدہ اور کبھی اصلاح معاشرہ اور اصلاح عمل پہ زور دیتا ہے سورہ شہرا نے علیہ السلام کے ساتھ واقعات ذکر کیے اسی لیے کہ پیغمبر پاک اور مبلغ کو تسلی ہو کہ ان انبیاء کو دیکھو ان نے تکالیفیں اٹھائی اور سورہ شعراء دو مسائل ذکر کیے پہلا مسئلہ نجات المؤمنین اور دوسرا مسئلہ ہلاک الجاہدین اور اس پر سات واقعات ذکر کیے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا اور جنہوں نے انکار کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان واقعات میں ذرا سوچ لے پھر سورہ نمل میں دو مسائل بیان کیے پہلا مسئلہ یہ کیا عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور دوسرا مسئلہ سلامتیا دینے والا صرف اللہ ہی ہے بچاؤ دینے والا صرف اللہ ہی ہے اور ان دونوں مسائل پہ دو دو واقعات ذکر کی پہلا مسئلہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور اس پہ دو واقعات ذکر کیے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ گیا رضی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے اس کو اپنی لاٹھی کا نہ تھا کہ میری لاٹھی ہے یا شام اور پیچھے ہٹے اور دوسرا واقعہ حرد سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھے سلیمان علیہ السلام ان کو مملکت سبا کا پتا نہ تھا حتیٰ کہ وہ دود نے اس کو بتا دیا پیغمبر تے بادشاہ تے لیکن اس کو مملکت سبا کا بھی پتا نہ تھا اور اس کا واقعہ ذکر کیا سلیمان علیہ السلام کا کہ دیکھے سلیمان علیہ السلام وارثا سلیمان داودا وقالا یا ایوہ الناس سلیمان علیہ السلام کو حرت ایک داود علیہ السلام سے وراثت ملی ہے اس نے وراثت لیا وقالا یا ایوہ الناس اور کہا سلیمان نے اے لوگو علمنا منطق منت علمنا منطق وہ سمجھائی گئی ہے ہم کو بولی پرندوں کی منت کر رہے جال نہیں کہا ہے کوئی اتنا سمجھ لوگ ہیں جو یہ نہیں سمجھتے منت کا تیر کہا ہے منت کر رہے جال نہیں کہا ہے کہ حدود بھی رجلتا اور نمل بھی رجلتا ہو منت کا تیر سمجھائی گئی ہے ہم کو بولی پرندوں کی وہ اوٹی نام گلش این ان هذا لو الفضل المبين اور پھر آگے بھی دیکھو وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير من الجن والانس عطف والطير عطف ان پر اور محتومت والعلم مغارت ہوتی ہے جب جن انس میں سے ہو گیا حضرت تو کہتے ہیں کیسے کرتے ہو لیکن یہ تو علماء کی بات ہے وَحُشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْتُوَيَرِ تویر کو اسی وجہ سے ساتھ ذکر کیا کہ پھر وہ کہیں یہ بھی رجل تھا وَالْتُوَيَرِ فَهُمْ يُزَوْنَ حَتَّى عَلَى وَحَتَّى اِذَا عَتَوَ عَلَى وَادِ النَّمَنَ وَرِي چوتا انسانوں کی بھی بات ہے کی بھی بات ہے تیور کی بھی بات ہے کی بھی بات ہے نمل کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے اور یہ حضرت سلیمان کا آئے کہ وہ ہر چیز کے باتوں کو سمجھتے تھے قالت نملتون یا ایوا النمل دخلو مساجنکم لا اخدمنکم سلیمان و جنودو وهم لا اثرون اب آگے پڑو فتبسم ظاہگم من قولها رجلتو فتبسم ظاہگم من قولی ہی کہنا چاہیے یہ نمل کے طور اشارہ ہے اگر رجل ہوتا تو زمیر مذکر کا ہوتا قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ربنی بہرحال اس صورت میں دو مسائل ہیں پہلا مسئلہ کیا علم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور اس میں دو ہوا کیا ذکر کیے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی کا خبر نہ تھا عالم البیغیب کیسے بنے گا اور دوسرا حرد سلیمان علیہ السلام و کو مملکت بلگیس کا بتانا تھا اور دوسرا مسئلہ بچاؤ دینے والا صرف اللہ ہی ہے اور اس پر بھی دعا کیا ذکر کیے حرد صالح علیہ السلام کو بچاؤ اللہ نے نہیں دیا اور حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ فرما دے میں نے بچاؤ دیا میں نے بچایا تو بچاؤ دینے والا بچانے والا صرف میں ہی ہوں اللہ فرما دے میرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے سورہ قصص دو حصے ہیں پہلے حصے میں بیالیس آیات ہیں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل ذکر کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور دوسرا حصہ آج نمبر تیالیس سے شروع ہے اور اس میں مقاصد ارب کی اس بات توحید اس بات الرسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت سورت الان قبود میں تین امتحانات پہلا امتحان نفس کے طرف سے وَمَنْ جَاهَدَا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اور دوسرا امتحان والدین کے طرف سے وَإِنْ جَاهَدَا كَا لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَلَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُتِهُمَا وَإِنْ جَاهَدَا كَا لیکن دوسرے کا بھی ہے بارو در کلا کم منو سکا ہے وَإِن جَاهَ دَاكَ لِدُسْرِ كَبِيهِ مَا لَيْسَ لَكِ بِي عِلْمٌ فَلَا تُدِهُمَا اور تیسرا امتحان علماء سو کے طرف سے کہ علماء سو تمہیں منع کرے گا تو ہی سنت کی خدمت سے اور کہیں گے وما بحاملين من گوم من شاء انهم لكاذبون یہ تین امتحانات اب امتحان کا وقت کتنا ہوگا ایک دن ایک مہینہ ایک سال نہیں نہیں اگر تمہاری عمر ساڑھے نو سو سال ہو تو ساڑھے نو سو سال امتحانات ہوں گے فلا الا خمسین آما ساڑھے نو سو سال حیرت ان علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا اب امتحان کی کیفیت کیسی ہوگی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں ڈالا گیا تمہیں بھی آگ میں ڈالا جائے گا لیکن آپ مسئلہ تو عید کو نہ چھوڑے سورہ روم میں البشار دلین علی عمین غلبت الروم فی ادن سیغلبون سورہ لقمان میں اس بات توحید ہے اور اس پر دلیل نقلی باقیات لکمان کہ دیکھیں حضرت لکمان اس نے بھی مسئلہ توحید اپنے بیٹوں کو سمجھایا تھا اور ساتھ ساتھ دلائل اخلی یا ذکر کیے سجدہ میں نبی شفاعت قہریہ کیا اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی چھوڑانے والا نہیں نبی علیہ السلام رات کو جب سوچے تھے تو سورہ اسجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر دیتے یہ اسی وجہ سے کہ سورہ اسجدہ میں رد شرک اعتقادی ہے اور سورہ ملک میں شرک فیلی کی تردید ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم پہلے شرک اعتقادی اور شرک فیلی کی تردید کرتے تھے تب سوتے تھے اسی وجہ سے دونوں صورتوں کو جمع کر کے دونوں کی تلاوت کرتے تھے سورہ سیدہ میں شرک اعتقادی کی تردید ہے سورہ آزاد میں تعزیز و تبلیغ اور اس میں باطل کی تردید ہے اور پھر اس کے مثالیں ذکر کیے <coughs> شرک کی مثالیں کہ جیسا کہ ایک دل میں ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے تو اسی طرح ایک عالم میں دو الہ نہیں ہو سکتے اور ایک امت میں دو جدا جدا نبی نہیں ہو سکتے حرد موسیٰ اور ہارون کی شریعت ایک تھی تو جیسا کہ ایک دل میں ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے ما جعل اللہ لرجل من بھی جا بھی پہلا مثال دوسرا وما جعل ازواجكم اللائي گم منهن امهاتكم گم اور تیسرا مثال وما جعل ازواجكم ابناءكم مطلب یہ جیسا کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے تو ایک عالم میں دو آلیہ نہیں ہو سکتے اور ایک امت میں دو نبی نہیں ہو سکتے اور جیسا کی بیوی ماں نہیں ہو سکتی تو غیر الہ نہیں ہو سکتا غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا اور جیسا کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا اسی طرح غیر الہ الہ نہیں ہو سکتا اور ایک بندے نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی صفت دی اور تو اس پر کفارہ آیا تو اگر ایک بندہ اللہ کی صفت کسی بندے میں جانے تو اس کا کفارہ کتنا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں سورہ سبا میں پھر نفی شفاعت قہریہ کہ اللہ کے بغیر کوئی چڑانے والا نہیں اور آج نمبر بائیس میں نبی نویش کاری اور شر کی تردید کی اللذین من دون اللہ لا ذرات ولا الارض وما بلجول ارب من لکھون وما وہ مال من ظہیر ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن الله قل ادعو الذين زعمتم من دون الله کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر بلا لاؤ ان لوگوں کو جن کو بنا بیٹھے ہو تم خدا کی سوا آلہا اس کی تردید چار وجوہات پر پہلا وجہ لا یملکون مثقال ذرات فی نظرا ولا فی الارض یہ اختیار نہیں رکھتے ذرا برابر بھی اوپر آسمانوں میں اور نہ نیچے زمین میں پہلا یہ میں نے ان کو ذرا بر اختیار نہیں دیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء کرام ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں کسی کو بخار دور کرنے کے لیے کسی کو اولاد دینے کے لیے کسی کو مقدموں کو ہاں، ہاں، مقدمے میں اپنے دشمن کو حیرانی کے لیے نہیں اللہ نے کسی کو ذرا بار اختیار نہیں دیا دوسرا وہ مالوں شرکا اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ داری اور تیسرا وہ مال او مین ظہیر اور نئے اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار اور چوتا وَلَا چھوٹا وہ اِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اندر اللَّهُ اور فائدہ نہیں دے سکتی کسی کے لیے سفارش خدا کے سامنے مگر ہاں اس کے کام آ ہے سفارش جس کے لیے اللہ اجازت دیتے ہیں اور اجازت ہوگی قیامت کے بعد قیامت کے بعد اجازت ہوگی اور اس وقت جب شبی اور مشہور دونوں تو بھی دنیا سے چلے گئے ہو اور آئیے کہ سب سے پہلے شفاعت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کرے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من یشفا میں ان سب میں سے پہلے سفارش کروں گا سب سے پہلے سفارش کرنے والا نہیں ہوں گا سورہ فاتر میں پھر اس بات توحید اور اس پر دلائل اقلی ذکر کیے اور مسئلہ توحید تین بار ذکر کیا اور اس پر دلائل اکلیہ بیان فرمائے <clears throat> تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے سورہ یاسین میں انسان کی حقیقت اور تین دفعہ لفظ سویا لا سویا عربی میں کہا جاتا ہے اور میں اردو میں پکار کہا جاتا ہے <clears throat> چیخ پکار اور پشتوں میں چگا کہتے ہیں یعنی تین دفعہ لفظ سے آلہ اور انسان کی حقیقت یرال انسان انا من نہ منفا هو خسیم مبین اے انسان اپنے آپ کو دیکھو آپ ایک بون دیے ایک نطفا اسے تمہیں پیدا کر دیا اور تین دفعہ لفظ سے آ لایا اس کا مطلب یہ کہ جب دنیا میں آ رہے تھے تو آپ نے چیخو پکار کیا جب دنیا سے جاتے ہو تو چیخو پکار کر کے دنیا سے جاؤ گے اور قیامت کے دن اٹھو گی تو چیخو پکار کر کے اٹھو گے تو کیوں دنیا میں مستی کر رہے ہو اور دلی نقلی یاسین کہ صاحب آسین کو دیکھو اس نے مسئلہ توحید کے خاطر شہادت قبول کر لیا وجاء من اقصى مدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم معتدون وما لي الا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون دیکھیں رجل مومن جو عورت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکا ہے کیونکہ تورات کے نزول کے بعد عام عذاب نہیں آیا اور ان پر عام عذاب آیا ہے اور اسی طرح جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے عام تباہ کیا پھر وہ آباد نہیں ہوا ہے تو علامہ نے اگر لکھا ہے کہ یہ رسول عیسیٰ علیہ السلام تھی یہ بات صحیح نہیں ہے یہ حضرت علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکے تھے لیکن اس نے توحید کے خاطر شہادت قبول کی اور اپنے استادوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکر قیامت تک جاری رکھے اور اللہ نے فرمایا قیل قال جاننا بما غفر علی ربی و جال من مینا اور کہا گیا اس کو داخل ہو جاؤ جنت میں لمونا اس نے کہا ہائے ہائے کاش میری قوم کو سمجھا دیجئے اس بات کی جس پہ اللہ تعالی نے میری بخشش کر دی سورہ صافات میں پھر عز المستقین اور تین قسم کے مفلوق کا عجز بیان کیا پہلے ملائی کی وصافات صفا فضا جرات زجرا ذکر امن لاکھ گملا ہی تو فرشتے اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج اور پھر انبیاء علیہ السلام کی آجزی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج اور پھر جنات کی آجزی کہ ج آدمی اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج پھر سورہ صافات میں دیکھے ان بھی مصیبتیں آئی اور اپنے آپ سی مصیبت اور تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی تھی سورہ زمر میں نبی شرف عبادت اور مشرقین کا عقیدہ ذکر کیا کہ غیر اللہ کو پکار دے اسی لیے کن کا عقید آئی ہے اللہ لیللہ دین خالص والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نابدون اللہ لیقربونا الاللہ زلفا خبردار خالص اللہ کا دین خالص ہے وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں سوائے اللہ کی دوسری مددگار کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہم ان کی مگر اس لیے تاکہ قریب کر دے ہم کو اللہ کے درجہ میں یعنی ہے یعنی ماں نہ بزم اللہ ذلبا ابھی ضرور لینے کا ہے الا ليقربونا الى الله زلفا اي منزلتا ودرجتا وليشفعوا لنا في عجاتنا پھر سورہ مومن میں مسئلہ توحید ذکر کیا کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو نہ پکارو <clears throat> اور صرف اللہ ہی کو پکارو تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہوں اللہ کے بغیر کوئی آجت برا کرنے والا نہیں ہے ہاں، اللہ لا الہ الا الہ الا ہو فد اللہ مبلسین لہ الدین وقال ربکم دونی استجب لکم اور بار بار مسئلہ توحید بیان کیا پھر حوانی میں سمانے اس پر اعتراضات شبہات اور اس کے جوابات سرحانی سے تمے چار اعتراضات اور اس کے جوابات پہلا اعتراض تمہاری اوپر کریں گے ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہم عوام لوگ ہیں اور آپ کی باتوں کو ہم نہیں سمجھتے مولیوں کی باتیں ہیں وَقَالُوا قُلُوْنَا فِي اکن مِمَّا تَدُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرُونَ ومن مین بہنی کا تمہارا جواب بشر بشرس ما لما انما ہوا ہی واحد میں تمہارے جیسا بندہ ہوں تم بھی پٹھان ہو میں بھی پٹھان ہوں تم بھی پنجابی ہو میں بھی پنجابی ہوں تم بھی عرب ہو میں بھی عرب ہوں کیوں تم میری باتوں کو نہیں سمجھتے انما انا بشر مثلكم يوحى الي ها ہاں <clears throat> میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری ہے میں اپنے طور سے نہیں کہتا يوحى الي انما الهكم اله واحد یہ مسئلہ جان لو کہ تمہارا الہ تمہارا جب برا کرنے والا واحد ہے دوسرا اعتراض رات کو بابا آئی تھے اور مجھے ڈرایا تھا اور چارپائی الٹا کر رہے تھے میں نے معافیا مانگی جواب وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بِنْ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ آپ ان کو کہہ دیں گے وقيضنا لهم لهم فزينوا ما بين خلفهم او بابا یہ تمہارا پہلے والا دوست آیا تھا جب نوجوان تھے کبھی خواب دیکھتے تھے یا بیمار تھے تو کہیں ہاں کیوں نہیں دیکھتے تھے تو خواب میں کون آتا تھا وہی بندہ جس کو تم خواب میں دیکھتی تھی تو بابا کہے گا نہیں نہیں وہ شیطان آیا تھا تاکہ میں نماز نہ ادا نہ کروں میرے اوپر غسل فرض ہو جاتا تھا ان کی وجہ سے بابا یہ تمہارا پرانا دوست آیا ہے پہلے تمہیں نماز سے منع کر دی تھی اب تمہیں عقیدہ توحید سے منع کر رہا ہے لہم قرآن آئی لہماں تیسرا اے جراز اور یہ قرآن کریم دوسری زبان بھی کیوں نہیں آیا کہ عربی زبان میں جواب پھر آپ کہتے تھے آجمی ہوا عربی قرآن عجبی زبان میں اور پیغمبر عربی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا اور چوتا اعتراض یہ قرآن کریم یہ مسائل ایک دفعہ آپ کیوں بیان نہیں کرتے کہ کل ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا آج دوسرا مسئلہ کل تیسرا مسئلہ تو ایک ہی وقت پہ بیان کر لو اس کا جواب نام موسل کتابوں پر تلفا موسى علیہ السلام کو ہم نے کتاب دیا تھا اس میں بھی اختلاف ہوا تھا وہ ایک ہی وقت پہ نازل ہوا تو اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا اگر ایک دفعہ نازل ہوتا پھر بھی آپ لوگ اختلاف کرتے سورہ شورہ میں پھر تین اعتراضات اور اس کے جوابات پہلا اعتراض کہ یہ مسئلہ تم بیان کرتے ہو تم سے پہلی کسی نے مسائل بیان نہیں کی ہمارے گاؤں میں فلاں خطیب صاحب فلاں پیر صاحب فلاں مولوی صاحب انہوں نے مسائل بیان نہیں کی اور تم بیان کر رہے ہو اس کے دو جوابات پہلا جواب آج نمبر دو میں كذلك يحيي لك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم یہ تم سے پہلی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی اتاری تھی اور دوسرا جواب آیت نمبر تیرہ میں کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے مسئلے کو بیان کیا دوسرا اعتراض عام کتابیں تمہارے خلاف ہیں اور اس کے پانچ جوابات ذکر کیے آج نمبر دس میں آج نمبر پندرہ میں آج نمبر سترہ میں آج نمبر باون میں وہ الْإِيمَانَ امرنا جَعَلْنَاهُ کن تدری مل گتابان وہ مِنْ جالنا تیسرا اعتراض عام مولوی تمہارا خلاف تمہارے خلاف عام مولوی تمہارے خلاف ہیں اس کا جواب آئے نمبر تیرہ میں کہ میں نے تمہیں وہ شریعت دیے شرع لکم من الدین ما صحابی نوحا والذی للی الیکا وما وسینا بھی ابراہیم وموسیٰ موسا و عیسی سارے امبیال السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا تو یہ تین اعتراضات اور اس کے جوابات ذکر کیے اور سورہ شورہ میں اور ایک ایک اعتراض کے کئی کئی جوابات اور شورہ میں سورہ زخرف میں تر اعتراض اور اس کا جواب ان کا اعتراض ہوگا اور تو اس کا جواب یہ آٹھواں شبہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھ کو خالی نہیں رہنے دیتا جب بھی کچھ مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور اس کا جواب آج نمبر چھپن میں آیت نمبر چھپن نکالیے آیت نمبر چھپن ہاں، اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری مخالفت کر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں ہونے دیتا اللہ فرماتے نہیں ان کو میں نے اختیارات نہیں دی ہے اختیارات میرے ہاتھ میں ہے میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا سورہ زخر میں پھر اعتراضات اور اس کے جوابات سورہ دخان میں پھر ان کا شبہ اور جواب ان کا شبہ یہ کہ ہمارے بزرگ شاید ہماری بات سن لے اسی وجہ سے ہم ان کو پکارتے ہیں جواب العلیم یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے جو یقیناً سننے والا ہے یقیناً جاننے والا ہے ان کو کیوں نہیں پکارتے اور پھر سورہ جاسیہ میں اعتراض اور اس کے جواب اعتراض یہ کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے تابے دار ہیں اور اس کا جواب کہ تمہارے بزرگ تو انبیاء نے مسلام تھے کام میں پھر شبہ اور اس کا جواب ان کا شبہ یہ کیا ہم اپنے فقیر اور باباؤں کے سنگ میں ہماری اختیار ہماری خیر ہے ہم ان کے لاٹھی کے نیچے ہیں ہماری خیر ان کے سنگ میں ہے ان کے قربت میں ہے اور اس کا جواب فلاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها پھر سورہ محمد میں ترغیب الجہاد کہ جب مسئلہ ثابت ہوا ان کے اعتراضات کے جوابات گینے گئے اور پھر بھی مسئلہ نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جہاد کر لو سورہ فتح میں بشارت للمومنین جب آپ جہاد کریں گے اللہ تعالی فتح تمہاری قسمت میں دے گا اور تمہیں فتح ملے گی سورہ حجرات میں پھر یاد سورہ حجرات میں اللہ نے امور منتظم الجماعت ذکر کیے اور قوانین اور قائد کے ساتھ کہ ادب اور احترام ایک دوسرے کا کیا کرو سورہ قاب میں حسبات اور قیامت الخروج اسی طرح تمہیں بھی اٹھایا جائے گا اور تم لوگ بھی خبروں سے نکل پڑو گے سورہ زاریات میں اللہ تعالی نے اس بات کی آمد کیا ترقی علامہ کا پہلی سورت میں اس بات کی آمد تو اس میں ترقی علامہ سورہ تور میں اللہ رب العزت نے اس بات القیامت کیا اور اس بات التوحید پہ عدلہ اقلیہ نقلیہ وحیہ ذکر کیے و ترقی علامہ سبقا سورہ نجم میں نب شفاعت قاریہ کہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی چھڑانے والا نہیں صرف اللہ ہی بچانے والا ہے زبردستی اللہ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا سورہ کمر میں نبی شرک اور تفصیل ہے نجم کا سورہ نجم میں جو کچھ ذکر کیا تو سورہ کمر میں اس کی تفصیل رحمان تین رکو اور تین مسائل پہلی رکو میں اللہ تعالیٰ نے دلائل آذکر کیے اور مسئلہ توحید دوسرے رکو میں تخویف للمنکرین اور تیسرے رکو میں اللہ تعالیٰ نے بشارت للمومنین ذکر کیا اور بشارات کا ذکر اور تذکرہ ہوا سورت الواقعہ میں اس بات توحید تفریعاً علامہ سبقا اور توحید ثابت کر دیا اور بار بار سورت الحدیث سے لے کر سورہ تاری تک ان دس صورتوں میں دو مسئلوں کا ذکر ہے پہلا الجہاد سبیل اللہ تعالی اور دوسرا الانفاق انفاق فی سبیل اللہ تعالی اور اس میں سے پانچ صورتوں کو سیگائے ماضی کے ساتھ مصدر کیا سب بہا اور پانچ صورتوں کو سگائے مزاری کے ساتھ مصدر کیا سب بے ہو سب بہا یو بے ہو کیونکہ ترغیب جہاد اور انفاق کے طرف تو اگر جہاد کرنا ہو تو پھر بھی توحید کیلئے کے لیے انفاق کرنا ہو تو پھر بھی توحید کے لیے تو صورت العدید دو حصے ہیں پہلے حصے میں ترغیب الانفاق بنجوع الخمسہ اور دوسرے حصے میں مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ کیا اس بات توحید اس الرسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت ان چار مسائل کا تذکرہ کیا سورت المجادلہ میں ترغیب تنظیم کے طرف اور ایک رسم باطل کی تردید کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان فساد پیدا ہوا ایک بات سے جو شوہر کے منہ سے غلط نکلی تو وہ بات بھی نہ کرنا جسے تنظیم میں رکھنا اور فساد آ جاتا ہے اور پھر تنظیم کے لیے تین قائدی ذکر کی آئیو اللذین آمنو اور تین بار لفظ عالم ذکر کیا اور اس کے ساتھ زجر منافق کے لیے الحشر میں زجر و تفریح اور منافقین کی حالات کہ دیکھے جسوں نے منافقت کی اور وعدہ توڑ دیا ان کے انجام کو دیکھو بنو قریضہ اور بنو و نظیر سورة المنتحنة اتبعود من الكافرين وزجر لمن تولاهم کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو یا ایوہ الذین آمنو لا تتحیو اتوی و اتو اکم اولیاء ترکون ایلیم بالمودا وقد كفروا بما جاءكم من الاق ای ایمان والو مت بناؤ میری دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست ان میں لگو ان کو دوستی کی پیغامات وقت کا برو بمرا جھا من لاک سے انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو آیا ہے تمہارے پاس دینی آخ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو لمن کافرین سورہ سام میں زجر مومنین کو کہ کیوں منہ سے کہتے ہو اور کام کرتے نہیں وہ بات نہ کرو جو کرتے نہیں اور صرف منہ سے کہتے ہو یا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون سورۃ الجمعہ میں ترغیب الانفاق اور ترغیب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سورۃ المنافقین میں منافقین کے اوصاف اور ان کو زجر دیا گیا سورة التغابن میں ترغیب الانجیاد والانفاق اور مقاصد اربعہ لیا ذکر کیے سورة التلاق میں تتمائی ما قبل کا او ما سبق کا اور امور انتظامیہ کا بیان با مقاصد اربعہ ما مقاصد اربعہ مقاصد اربعہ ساتھ ساتھ ذکر کیے سورة تحریم میں تھا ما سب کا اور ان صورتوں میں جو سورہ محمد تک جو سیادی سے شروع ہوئے تھے ساو میں ترہید لال انفاق اور لال جہاد سورہ ملک میں شرف البرکات کیا اللہ کے بغیر کوئی برگت ڈالنے والا نہیں تبارک اللذی بیاد الملک اور گیارہ دلائل ذکر کی گیارہ کی رکھ دے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کے نہ دو اللہ کے بغیر کسی اور کے ناطے نظر یاد نہ دو اور گیارہ دلائل ذکر کیے اور جہنم جانے کا سبب ذکر کیا آیت نمبر آٹھ میں کولا اُوْتِيَا فِيَا فَوْجُونَ سال ان علم زم تو گم جب بھی جھمکا دیا جائے گا ان میں سے گرو جہنمیوں کا دریافت کریں گے ان سے جہنم کی حفاظت کرنے والی کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نظیر پیغمبر کو بھی کہا جاتا ہے عالم کو بھی کہا جاتا ہے وہ علاقوں میں منظرین بلا قد جانا نذیر فکر تو کہیں گے جان بلا قد جانا نذیر بے شک آئی تھی ہمارے پاس ڈرانے والے فکر مگر تہذیب کی ہم نے ان کی وقلنا ما نزل زل اللہ انعام تو مل بھی ظلال ان کے وقالو لو نوک نسمع او ناکل اور کہیں گی ہائے ہائے کاش اگر ہم نے سنا ہوتا قرآن کو اور خود کو سمجھا ہوتا ہم نے قرآن کی بارے میں چنوتے ہم جہنمیوں میں سے یعنی اصل سبب جان میں جانے کا قرآن نہ سننا اور نہ سمجھنا جنہوں نے قرآن کو نہ سنا تھا ورنہ قرآن کو سمجھاتا وہ قیامت کے دن چیخو پکار کریں گے لو گنس اور ماں گننا فی افا ڈسو سر قلم میں تعزیز میں تبلیغ کہ مسئلہ بیان کرو اور ان لوگوں کے لیے زجر جو خود بھی متعین اور تم میں بھی متعین پہ اکساتے ہیں تمہیں کہتے گزارا کرو گزارا کرو وہ لال وہ دین آت نمبر آٹھ فلا الدین مکذبین اور ان پہ دفے لگا دیے ان پہ ان کے صفات خبیصہ ذکر کیے پہن آئیے فلاد الدین مقزیبین سو مت مانو جا کہنا المکذب ودو لو ود لین چاہتے ہیں یہ کہ تم نرم ہو جاؤ تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے امتحان تیل لگانے کو کہا جاتا ہے تمہیں بھی تیل لگا دے خود بھی انہوں نے تیل لگائے خود بھی نرم ہے اور تمہیں بھی کہتے گزارا کرو مسئلہ سختی نہ کرو آج کل کہتے ہیں یہ پتری ہے پوری اشاعت والی جو متشدد ہے اور اچھے قرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ کبھی کبھار فرماتے تھے ولا اان تشدد بَيَانُ كِتَابِهِ وہ اظہار کو لن محمد اگر یہ تشدید ہو کہ قرآن اور سنت کو بیان کرتے ہو ولو كان تجديدا بيان كتابه قول من محمد فإني بحمد الله ربي مشدد وہی شهودا وشهد كل مشددی تو الحمد للہ نے متصدوں ہر جگہ کہو کہ متشدد اگر یہ تجدید ہو کہ مسئلہ صحیح بیان کرو یہ تجدید ہو تو ہم متشدد یقیناً اور آپ لوگ ہیں ہم متشدد ہیں اور آپ متصل ہیں ودو لوتو بھائی جنور میں سے ہیں تو پہلی صفت المکذب پھر ولادے گلا اللہ اور مت مانو ہر قسم کو زلی کی بات مہین زلیل ہما ذہن تلاش کرنے والا برستوں کا مشاہم بن میم اور چغل خور جو خوری کی لے پہ چلتا پھرتا ہے منا خیر منع کرنے والا قرآن و سنت کا موت اجنا سے تجاوز کرنے والا اسیم گناگار ہو بد زبان زنیم اور اس کے بعد زنیم زنیم کس کو کہا جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں زنیم ان لے سیور وومن ابو ہو بہ حسب اللہ زنیم ہے جس کا باپ معلوم نہیں اور ان کی ماں کنجری ہو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا بعض ذالک زنیم اس کے بعد نمبر دس حرامی یہ نمبر دس حرامی ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ مسئلے میں گزارا کرو اور اتنی سختی نہ کرو سورة الحاق میں تحفیب تفریح للمنکرین بے اتیان القیامہ کہ قیامت آ رہا ہے اور تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا تمہیں تمہارا عمل نامہ دیا جائے گا سورة المعارج میں رجر اور تحفیب للمنکرین اور اور ماقبل پہ ترقی ما ماقبل صورت پہ ترقی ہے نوم میں دلیل نقلی دا کے آئے نو علیہ السلام السلام دیکھے نو علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا تو قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ تو ولا سوان ولا يوزا ويوكا ونسرا وقال نوح الرب لا تذر الارض من الكافرين ديارا إنك عند ذرون ذنو عبادك ولا يلدو إلا فاجرا كفارا نوح علیہ السلام نے مسئلہ توحید بیان کیا ساڑھے نو سا سو سال اور اس میں سے چند بندوں نے تین بیٹے اور تین ان کی بیویوں نے ایمان لایا سورہ جن میں دلیل نکلی بہ گئے جنات دیکھے جن آئے اور انہوں نے قرآن سنا قل هو من الجن فقالوا ن سمان ورنل جب تو کہنے لگی ہم نے ایک عجیب قرآن سونا یادیلا من نہ بھی یا دی اللہ رشد راہ دکھاتا ہے اصلاح کی تو ایمان لائی ہم اس قرآن پر ولن نشرکا احدا اور کبھی بھی شریک نہیں کریں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی جنات نے ایک موقع قرآن سنا اور پھر وہ کہتے رہے لن نشرکا بربنا بنا احدا اور تم نے ساری عمر قرآن سنی پھر بھی شرک کرتے ہو اور انہوں نے قرآن سنا عَجِبُوا علاقوں اللَّهُ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی قرآن بیان کرنے والی کی طرف اور تم نے کبھی کسی کو دعوت دیا قرآن بیان کرنے والی کی طرف ہے تو تم بہتر ہے یا جنات تم سے بہتر ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں ترجیح تبلیغ اور تعزیز کے مسئلہ بیان کرو اس کے لیے جماعت بنا دو اور دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اور تو بیان کرنے والے دوسروں کی بوجھوں کو اٹھاؤ یہ میں کہ تم لوگوں پہ بوجھ بن جاؤ یہ تم لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تمہیں بوجھ اٹھانا پڑے گا یا ائی المزمل کمبل قبیلا جس قلیلا کا زد علی ورد قرآن یا کرمف المدفر کا وقت وربک فکبر اٹھو اور جماعت بناؤ لوگوں کو مسئلہ توحید پہنچاؤ دوسروں کے بوجھ اور دوسروں کے لیے تکلیف اٹھاؤ دوسروں کے بوجھ نہ بنو سورہ قیامت میں اس بات القیامت اور زجر منکرین کے لیے سورہ دار میں اس بات القیامت بالتمثیل حل اطال الانسان ہی نمنا لم یکن گنج مذکورا تحقیق سے آ چکا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے کا نہیں تائی کوئی چیز قابل ذکر ہو اپنے آپ کو دیکھو آج سے سو سال پہلے کوئی تمہارا نام بھی نہیں لیتا تھا کسی کو پتا نہ تھا آج تمہیں وجود دیا پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا سورہ مرسلات میں اس القیامت بشوائد الخمسہ اور ساتھ ساتھ فرمایا یوم الفصل یہ فصل یوم الفصل ہے وہ چیز ہے جس میں دنیا میں بادشاہ اور گدا شریک تھی بادشاہ اور گدا دونوں زمین کے اوپر چلتی تھی بادشاہ اور گدا دونوں آسمان سے فائدہ لیتی تھی اے دونوں بادشاہ اور گدا پہاڑوں سے فائدہ لیتی تھی بادشاہ اور گدا بادشاہ کی بھی بیوی تھی اور گدا کی بھی بیوی تھی بادشاہ بھی سوتا تھا گدا بھی سوتا تھا بادشاہ بھی دن کو کام کرتا تھا گدا بھی کرتا تھا اب یہ چیزیں ختم ہو جائے گی اور بادشاہ <clears throat> جنت والوں کے لیے خوشیاں خوشیاں ہوگی جہنم والوں کے یہ عذاب ہی عذاب ہوگا سورت النازعات میں تفریحی دنیاوی اور اثبات القیامت ساتھ ساتھ ذکر کیا <clears throat> سورہ عباسہ میں اس بات القیامت اور ترغیب ہو کہ جو شاگرد متوجہ ہو اس کے طرف توجہ اور دھیان رکھو اور جو متوجہ نو وہ کتنا بھی مالدار ہو نواب ہو سردار ہو چودھری ہو ان کا پروان نہ کرو اب اللہ صاحب سورہ تقویر میں اثبات القیامت اور بارہ حالات ذکر کیے قیامت کے چھ حالات ابتدائی قیامت کے اور چھ حالات حساب اور کتاب حساب کتاب کے سورہ انفطار میں سورہ تقویر کے دعوی کی وضاحت اور نو شفاعت کاری سورج متفقین میں ایک مثال کے ساتھ وضاحت بیان فرمایا کہ دنیا میں جب چیزیں لیتے ہو اس کو تولتے ہو اور اس کو پورا لینے کی کوشش کر رہے ہو اور دین میں تولنی کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں دین لیتے ہو تو وہ بھی تول لو اور اس کے لیے میزان ہے قرآن و سنت کتاب سنت اللی سے رفیون بنا تن سفیا آزل میں کی فيهم ومنهم جائز تجويد تجویز قرآن و سنت یہ میرا میزان ہے اس پہ میں تولتا ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری اترتے ہیں اور کچھ ایسے جو ابھی شک میں پڑے اور گمراہے صورت انشقاق میں اس بات القیامت ہے اور اعمال صالحہ کی طرف ترغیب سورہ بروج ہوئے والتخویف للمنکرین دیکھے وہ بروج اصحاب الاخدود جنہوں نے خاندے کے کودی دی تھی اور مسلمانوں کو اس میں ڈال دیتے وہ اب بھی موجود ہے وہ جگہ اور میں نے خود دیکھے ہیں میں نے سمودیوں کے گھر بھی اندر سے دیکھے ہیں میں نے قوم حود کے علاقے اور حضرت حود علیہ السلام کا قبر بھی دیکھا ہے میں نے وہ اصحاب الحدود کے مقامات بھی خود دیکھے ہیں سعودی عرب میں یمن کے سائڈ پہ جب آخری حصے میں آپ جائیں تو ادھر ان کا علاقہ ہے اور وہ گاؤں اب بھی موجود ہے میں نے ایک جگہ پہ مٹی دی توڑی سی تو اس میں جو جلی ہوئی لکڑی تھی وہ نکل آئے اس میں کوئی نکل آیا اور چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی اس میں موجود تھی ابھی وہ جگہ موجود ہے گروج وہ سوتلا گروج اور کیوں ان کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے ان کو جلاتی تھی وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ انہوں نے خندق والوں نے نہیں پائے مومنوں میں کوئی عیب مگر ایک ایمان لائے تھی اللہ پر غالب پکاری گئی ذات پر اور انہوں نے ان کو جلانی کی کوشش کی سورہ طلاق میں سورہ تارک میں تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایک مبلغ کو اور تخفیف ہے منکرین کے لیے صورت العلیٰ میں دو مسائل ذکر کیے پہلا مسئلہ خالق لکل شہن اللہ اللہ خلق کا اور دوسرا مسئلہ عالم گل شع اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا یہ دو مسائل مان لو پہلا مسئلہ خالق لکل سے اللہ اور دوسرا مسئلہ عالم لکل شین اللہ یہ دونوں مسائل مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو نعمتوں سے نوازے گا پہلی نعمت سنگریو کا فلا تنسا ہم قریب ہم پڑھا دیں گے تم کو قرآن سو مت جوڑو قرآن مت چھوڑو قرآن کریم کو اور دوسرا نعمت ونیا سرو کاسرا قریب ہم آسانی سے لے جائیں گے تم کو جنت میں کیا مطلب یہ دو مسائل مان لو پہلا خالق لکل شین ہو اللہ اور دوسرا عالم بکل شین ہو اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو نعمتوں سے نوازے گا پہلا ہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کریم کی علم سے نوازے گا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت لے جائے گا سورت الغاشیہ میں تحریر منکرین کے لیے اور بشارت ہے مومنین کے لیے سورت الفجر میں ترغیب اعمال صالحہ کی طرف کہ دیکھو نیلام کے ایام نیلام کے دن چلے گئے اور تم نے نیلام میں کوئی چیز اپنی نہیں لیا والفجر ناشر وشب والوطر واللیل ازائی اثر نیلام کے ایام نکل پڑے اور تم نے نہیں لیے اس میں کچھ بھی نہیں کمایا سورت البلد میں کسی بھی شہر اور کسی بھی گاؤں کی اصلاح کے لیے تین اصول پہلا اصل یہ لقد خلقنا الانسان انسان کا انسان کو ہم نے مشقت کے لیے پیدا کیا تو پہلا اصل یہ کہ گاؤں کا ممبر شہر کا ممبر شہر کا چیئرمین وہ مشقت والا بندہ ہوگا یہ نہیں کہ وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل سکتا اور دوسرا ہی کہ گاؤں کے مال دولت خیرات و صدقات جمع کر کے غریبوں و یتیم اور بیواؤں پہ لگایا جائے گا گھوڑا کرا تین اور یوم یا تیم انزام تین اور او مسکین نزا مطلب اور تیسرا یہ کہ جو بھی اپنے گاؤں کی خدمت کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے لوگوں کے لیے سڑکیں بناتے آئے لوگوں کے لیے خدمت کرتا ہے وہ دل میں یہ نہ سوچے کہ مجھے لوگ پھولوں کے ہار پہنائیں گے لوگ ان کو گالی گلو دیں گے لیکن پھر بھی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وحكم دیتے اور حکم دیتے ایک دوسرے کو دین پر ڈٹے رہنے کا اور حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو مہربانی اور نرمی کا کیا مطلب جو گاؤں کا چیئرمین ہو جو گاؤں کا ذمہ دار ہو وہ اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتا رہے گا اگر لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں ہم گاؤں کی خدمت کرتے رہیں گے تب شہر کی خدمت ہوگی البلد عربی میں کہتے ہیں پشتوں میں گلے کہتے ہیں انگلش میں ویلج کہتے ہیں اسی وجہ سے نام بھی البلد رکھا کہ کسی بھی شہر اور گاؤں کی اصلاح کے لیے اصول صورت و شمس میں اللہ تعالی نے اس صورت میں صحیح عقیدہ اور غلط عقیدے کے درمیان تفرقہ بیان کیا کہ غلط عقیدہ اور صحیح عقیدے میں فرق ہے سورت اللیل میں اعمال صالحہ اور اس کے قبولیت کے لیے شروط بیان کیے اور سورہ <clears throat> زحا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اثبات اور رسالت والضحى واللیل إذا سجا ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى سورة انشراء میں تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مبلغ کو ظهرك ورفعنا کا ذکر سورہ تین میں اللہ تعالی نے انسان کو تیقظ اور بیداری دی کہ کہ انسان گوڑی سی بھی آپ گوڑی سی گوڑی کو بھی آپ نہیں دیکھتی ایک گوڑی کو اس کے مالک نے تھوڑا سا گاس اور بوسا دیا لیکن وہ گوڑا اپنے مالک کے تعدداری میں دشمنوں پہ تلواروں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور تم اپنے رب کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی وَدِّنِ تین ولاد یاد ربھا فلور یاد اسی طرح سورہ تین میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا جو تمہارے اسماف ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں لنڈیا پر وڑا چھے چکان دے سکے دا کا تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے وہی کر لو وَزَيْتُونَ کبھی کبھار مکان کا ذکر مراد مکینے ہے تو کیا مطلب وتی گوائے صاحبی تین حضرت ابراہیم علیہ السلام وزیتون گواہ صاحب زیتون عیسیٰ علیہ السلام وطوری سینین اور گواہ صاحب توری سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام وطین شاہد صاحبی تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے عبرت لے لو حضرت ابراہیم نے اس باپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا بادشاہ کے سامنے مسئلہ بیان کیا اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا اپنے بچے پر چھری رکھی اللہ کے رضا کے لیے جب اللہ نے حکم کیا تم نے اللہ کے رضا کے لیے کیا کچھ کیا اور وزیر صاحب زیتون ہر عیسیٰ علیہ السلام جو جھولی سے لے کر اٹھنے تک ساری عمر مسئلہ توحید بیان بیان کرتی رہی جھولے میں جھولتے ہوئے کہنے لگے ان اللہ ربی گمباب ہاضا سرا تم مستقیم اور ساری عمر تینتیس سال ان کو موقع نہیں ملا شادی کا اور اس نے اللہ کی دین کی خدمت کی وہ توری سینی اور ساری توری سینا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کر آخر تک مصیبتیں جیلی بادشاہ بادشاہ کو مسئلہ بیان کیا بنی اسرائیل کا مر کو مسئلہ بیان کیا سامری کا مقابلہ کیا سائرین کا مقابلہ کیا تم بھی کیا کیا تم بھی کچھ اپنا تو دکھا دو پختانو ایسا کو گویا کچھ تو کر لو یا مراد تین اور زیتون اور توری سینا وہ تین گوائے کا کی لکڑی بھی فائدے کی اس کے پتی بھی فائدے کیے اس کے پل بھی فائدے کیے اور تم نے لوگوں کو کیا فائدہ دیا وزیتون اور شاید زیتون زیتون زیتون کی درخت کو دیکھو ایک ہزار سال تک وہ رہتی ہے اور تمہارا نام تمہارے جانی کے ساتھ ہی ختم ہوا تم نے کیا چھوڑا ابھی شیخ عبد الجب صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے شیخ القرآن کے پرانے شاگردوں میں سے ہے اور حضرت شیخ القرآن سے صحیح طریقے سے قرآن سیکھا ہے فرما رہے تھے القرآن کا توار ہماری نشانیاں ہماری زندگی میں دلاوت کرتے رہیں گے کیا ہم نے دنیا میں کیا کچھ کیا تھا تم دنیا سے چلے گئے اور تمہارا نام ہی ختم ہو گیا وہ کام کر لو جو تمہارے جانے کے بعد بھی زندہ ہو اور اس آج میں جو اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء کا مطلب یہ کہ ان کا نام زندہ رہے گا جنہوں نے اللہ کی دین کے لیے جان قربان کر دی مال قربان کر دی اپنا وقت قربان کر دیا تو ان کا نام زندہ رہے گا ہمیشہ یہ مطلب ہے وہ دوری سینی میں اور دوری سینا کو دیکھو اللہ کے ڈر کے وجہ سے دو ٹکڑے ہو گیا اور تمہارے منہ سے بات بھی نہیں نکلتا تمہارے ہون بھی نہیں کھولتے اللہ کی دین کے لیے ترغیب مسئلے کی بیان کرنے کی طرف سورة العلق میں ترغیب الالقرآن اور مقاصر اربعہ کا اثبات کیا گیا سورة القدر میں قرآن کریم کی عظمت اِنَّا اَنزَلْنَا هُوِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ النَّوَ دیکھو ایک اتار یہ جستے سے گزرتا ہے تو اس رستے میں خوشبو ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اس رستے سے اتار گزر چکا ہے اور جس رات کو قرآن کریم کی نزول ہوئی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محتر کر دیا کہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو جب جس رات میں قرآن کریم کی نزول ہوئی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا باعزت بنا دیا <clears throat> اب جس سینے میں قرآن کریم کی علوم ہو جس زبان پہ قرآن کریم کی دروس ہو جس منہ سے قرآن کریم کی آوازیں نکلتی ہو اس میں کتنی برکت ہوگی جس رات میں قرآن کریم کا نظور ہوا اس رات کو اللہ نے محتر کر دیا جس مرکز سے قرآن کریم کی سدائے بلند ہوتی ہے اس مرکز کی کتنی عزت ہوگی تم نے کتنا عزت کیا اس کا یہ بھی ذرا سوچ لے تم نے اس مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی ہمت کی وہ بھی ذرا سوچ لے جس رات میں اللہ نے قرآن کریم کا نزول کیا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو جس مرکز سے قرآن کریم کی صدایں نکلتی ہے اس کی کتنی عزت ہوگی جس سن میں قرآن کی علوم ہو اس کی کتنی عزت ہوگی جس سے اور جس زبان سے قرآن کریم کی آوازیں نکلتی ہے اس کی کتنی عزت ہوگی سورت البینہ میں زجر اور تقریب منکرین کے لیے اور امتحان اور احسان مخلوقات پر اگر کسی کے گھر میں روٹی نہ ہو میں پانی نو جیب میں پیسے نہ ہو تو یہ دنیا اس کی خراب ہوگی لیکن جس سینے میں قرآن نہ ہو جس گھر میں قرآن نہ ہو جس ملک میں قرآن ہو اس کی تباہی اور بربادی اس دنیا کی بھی ہوگی اور آخرت کی بھی ہوگی لم گلینا گبروما علی من ون الكتاب کینا منفق نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آل کتاب اور مشرقین میں سے جدا ہونے والے کفر اور شرک سے منفقین صفت پیغمبر سے نہیں پیغمبر کی صفت تو یہود کرتی تھی آل کتاب کرتی لیکن مشرقین تو نہیں کرتی تھی تو اور شیخ القرآن فرماتی تھی منفقین شرک والکفر مان آئیے یا گل اللہ جینا من منا الگ مشری گینا منف گینا اکبر اور جدا ہونے والے تات یوم البینا رسول من اللہ یدوسهم تہارا فیا کتبم قیما سور زنزان میں تفیب اب اور اس بات قیامت سورة العادیات میں ایک مثال ذکر کیا کہ دیکھے گوڑے کو اس کے مالک نے پانی پلایا اور گھوسا دیا گاس دیا لیکن وہ اپنے مالک کے تابداری میں تلواروں پہ اور دشمنوں پہ چڑھتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نعمتوں سے نوازا تم نے اللہ کے لیے کیا کیا تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ قرآن سننے کے لیے جائے قرآن سیکھنے کے لیے جائے تو تم بہتر ہو یا گوڑا بہتر ہے اور پھر انسان کی بیماری اس کا سبب اور اس کا علاج بھی بتلا دیا ایک قابل اور ذہین ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جب مریض جاتا ہے تو وہ اس کو اس کی بیماری بیمار کو اس کی بیماری اس کا سبب اور اس کا علاج بتلاتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی بیماری بتلا دی لربی بھی یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اور اس کی سبب کیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ اور یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے مال کی محبت کی وجہ سے یہ نا شکرہ بن گیا اس کا علاج کیا ہے ابلا نموگا فی القبور وحسلا ما ما الصدور کیا نہیں جانتا انسان کہ جب اٹھا لیے جائیں گے زندہ کر کے وہ وہ قبروں میں پڑے ہیں تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا سورت تخفیف ہے اور اسمات القیامت سورت التکاثر میں سورت ال التکاثر میں تزید من دنیا اور ترغیب الند آخرت سورت العصر میں انسان کے نجات کے چار اعمال ذکر کیے پہلا ایمان دوسرا عمل صالح تیسرا امن بالمعروف اور نیا نرمن کر اور چودہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تکالیف برداشت کرنا صورت الحمد سے لے کر ان چار صورتوں میں اور کفار کی صفات ذکر کیے پہلی صفات کفار کی یہ کہ وہ مسلمانوں کی غیر تلاش کرتے رہیں گے اور مسلمانوں حد پرستوں کی طرف اشارے کرتے رہیں گے وین اللہ گلوں مزہ دلوں مزا مَا جمع عَدَدَا سورہ فیر میں دوسری نشانی دوسری نشانی باطل پرستوں کی یہ ہے کہ دین کی جگہوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جیسا کہ اب رہا نے بیت اللہ کو ویران کرنے کی کوشش کی کے وفال الفیل سورہ قریش میں تیسری نشانی تیسری نشانی باطل پرس کی یہ کہ مال و دولت کیلئے لیے گرمی اور سردی میں ایک ملک اور دوسرے ملک جاتے رہیں گے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے قریب کسی مرکز میں بھی نہیں جاتے قریب اللہ کی عبادت کے لیے مرکز میں بھی نہیں جاتی لیکن لا کہتا مزور بہادر بیت اور سورہ معمول میں چھوٹی نشانی چھوٹی نشانی بادل پرس کی یہ ہے کہ یتیموں کو دکے دیتا رہے گا اور یتیم کی مال کو کاتا رہے گا اور مسکین اور غریب کو کچھ نہیں کھلائے گا پہلا یہ کہ ان کی بدنی عبادت اللہ کے لیے ہوگا فصل نے ربک اور دوسرا یہ کہ ان کی مالی عبادت اللہ کے لیے ہوگا ون ہر بدنی عبادات میں سے افضل نماز تھا اور بدن مالی عبادات میں سب سے بہتر قربانی تھی اسی وجہ سے ان دونوں کو ذکر کیا اور صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں مجھے دے دو اللہ تعالیٰ فرما دے دو چیزیں میں تمہیں دوں گا دو چیزیں تم مجھے دے دو فصل دیکھ بدنی عبادت اللہ کے لیے ونہار اور قربانی اللہ کے لیے کرو یعنی مالی عبادت اللہ کے لیے کرو میں تمہیں دو چیزیں دوں گا پہلا آتینا کل کو سر میں تمہیں خیر کثیر دوں گا کو سر یا سر مرا دے یا کو سر مرا دے کثیر اور اس کا مزدا کے قرآن کریم کا علم میں تمہیں قرآن کا علم دوں گا مشرقین کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا نہیں تو چلے چند دنوں بعد اس کا نام ہی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نہ چو نہ سر میں نے تمہیں خیر کثیر قرآن کا علم دیا ہے اور جس کے پاس قرآن کا علم ہو دوسروں کے ایک پانچ دس بیٹے ہوں گے اور جو قرآن کریم کا عالم ہو اس کے لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوں گے ہندر گل گو سر کیوں خفا ہو جاتے جاتی ہونا گل گو سر اور دوسرا ان شان نے ون آٹال یقیناً دشمن تمہارا بے نام و نشان رہے گا تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا ابو جال کا نام کوئی نہیں لیتا کوئی نہیں کہتا کہ میں اس کے اولاد میں سی ہوں بلکہ تعظیم و تعظیم ابن حجر نے لکھائے کہ ابو جال کا نسل باقی نہیں رہا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر بندہ نسبت کرتا ہے میں اس کا امتی ہوں میں اس کا امتی ہوں اتنا شَانِ گا وَالْعَبْتَارِ سُرَتُ ہے سورت میں دوسری نشانی بتا دی کیا پرس لوگوں کی نشانی ہے کہ کافروں سے بائی کاٹ کرے گا قل لا ما تابدون ولا انتم عابدون ما وجود کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کافروں سے لا تھا ما تابدون میں عبادت نہیں کرتا اس طریقے سے جس طریقے سے تم کرتے ہو یہ معنی نہیں کہ ان کا عبادت نہیں کرتا جن کے تم کرتے ہو مشرقین تو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کیا نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی مانز اللہ کوئی یہ مانا نہیں میں عبادت نہیں کرتا اس طریقے سے جس طریقے سے تم کرتے ہو میرا اور تمہارا طریقہ جدا جدا ہے اور میرا آخر میں لکم دین اگم ولی دین یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنے کام کرتے رہیں گے تمہاری لیے تمہاری دین کی سزائے ولی دین اور لیے میری دین کا اجر اور ثواب ہے تمہارا کام یہ کہ تم شرکیات اور بدعات کرتے رہو میرا کام یہ کہ میں تمہاری اوپر رد کرتا رہوں گا یہ مطلب ہے کبھی کبھار میں کہتا ہوں ایا علماء دین مالی اورا گھومو اے علماء دین کیا ہوا مجھے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ تم منکرا کی رد نہیں کرتے امر امر عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم ان ذاك اعراض حاضری کیا تمہارا فریضان تھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو تم لوگوں نے کام چھوڑ دیا اما غزل میسا دربی علیکم بیان کے لیے کیا اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ نہیں دیا تھا کہ رد منکر کرتے رہو اگر آج اس ملک میں کوئی جماعت ہے جو رد منکر کرتا ہے وہ جماعت اشاعت توحید و سننا اس جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ عمر بالمعروف اور نین المنکر سارے مسائل جو دین کے ہیں وہ بیان کرتے کسی نے ایک جز لیا ہے کسی نے دوسرا جز لیا ہے کل حضب بھی مانتیں فریحون اور الحمدللہ اشاد توحید سنت توحید کی بیان اور رد کی شرک سنت کے بیان اور بداد کی تردید رسوم باطلہ کی تردید صحابہ اکرام کی شان و عظمت بیان کرنا ائمہ دین کی شان اور مقام بیان کرنا ہر پرس و نماز سے مدافعات کرنا یہ سارے کام اشاعت توحید سنت کے ذمہ ہے اور الحمدللہ ہمارے رفقا اور ہمارے ساتھی ہر جگہ یہ کر رہے ہیں یہ جماعت و سنت کا تھوڑا امتیاز ہے اور دین کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ دین کے کام کو دین کے لیے کرتے ہیں اور دنیا کے لیے دنیا کے مصروفیات اور دنیا کے کاموں کو کرتے ہیں لیکن دین کو اللہ کے رضا کے لیے سورہ نصر میں سورہ لاہب میں مسلمانوں کی اور حق پرست سورہ نصر میں حق پرست لوگوں کی ایک اور نمونہ اور ایک مثال ذکر کیا کہ جو اللہ تعالی کے تابدار ہے ان کی نصرت اور فتح شامل حال ہوگی اذا نصر اللہ الفتح سورہ تبت میں اس کی مقامی سال ذکر کیا کہ اللہ کی نصرت اور فتح جب ہو تو اگرچہ پیغمبر کا چچا ہو ابو لاب وہ بھی تباہ ہو جائے گا تمہارے رشتہ دار ہو تمہارے پرائے ہو تمہارے اپنے ہو لیکن جو تمہاری مخالف ہو اللہ کی نصرت تمہارا شامل حال ہوگا اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی اور تمہاری دشمن دن ب دن تباہ و برباد ہو جائیں گے سورہ اخلاص میں اصل مسئلہ جس کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام بیجے گئے تھے کلو اللہ احد پہلی بات کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ ذات ہے جو حاجت پورا کرنے والا ہے اسمد مایوس الحوائج تیسری بات لم یا لد سے کوئی پیدا ہوا یعنی اس کا کوئی نائب نہیں ولم یو لد اور وہ خود کسی کا نائب ہے چھوٹا اور پانچواں ولم یا احد لہو نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا مثل کوئی بھی مثل کو کہا جاتا ہے یہ پانچ باتیں ہم بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے پنجبیری کہتے ہیں پہلی بات کل اللہ حد دوسرا اللہ سمد تیسرا لم یلد چوتا ولم یولد اور پانچواں ولم یا کلو احد اگر ان پانچ باتوں کو مانتے ہو تو پنجبیری ہو اور اگر اس کو نہیں مانتے تو فتح اپنی اوپر خود لگا لے یہ پانچ باتیں ہم بیان کرتے ہیں قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق اور سورہ والناس میں ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں اللہ تعالی نے چار قسم کی سرور سے اللہ تعالیٰ کی صفت کے ذریعہ ہمیں سبق سکھا کے پناہ مانگو توحید کی حفاظت کے لیے تاکہ ہم ناکارہ مخلوقات کے شبہات باطلہ کی وجہ سے توحید سے نہ پھر جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد کہہ دیجئے میں بنا مانگتا ہوں صبح کے عرب کی تمام مخلوقات کے لیے اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے اور اندھیری رات کے شر سے جب اچھا جائے اور مارنے والوں کی شر سے گروہ میں پروپیگنڈا گنڈا کرنے والوں مجالس میں اور حسد کرنے والی کی سے جب وہ حسد کری کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد ہوا تھا حضرت آدم کی ایک بیٹی نے اپنی دوسرے بھائی کے ساتھ حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا بسم الله الرحمن قل اعوذ برب الناس اس سورج میں تعوذ بطور تتمہ ما سب کا کیا ترقی ایما سب پر مستعز بھی کہ پہلے ایک صفت ذکر ہو چکی ادھر تین صفتیں ذکر کی رب ملک اور الہ اسی وجہ سے انسان کی تین حالات ہیں بچپن جوانی اور بڑھاپے کا تو اس کے متعلق تین سے بات ذکر کیے کلو اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ مانتا ہوں مخلوقی کی رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کی حاجت کی کی من شر الوسواس الخناس چھپ چھپ کر آنے والے کی شر سے في صدور الناس وہ جو ڈالتا لوگوں کی دلوں میں من الجنت والناس جنات اور انسانوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اللہ کے مناسب صفات سارے کے سارے اللہ ہی کیلئے لیے جو ساری مخلوق کا رب ہے الرحمن الرحیم جوان میں عربانی کرنے والا اور خاص میں عربانی کرنے والا ہے مالک الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے جزا و سزا کا مالک ہے نابدو آنا کا نستعین اللہ ہم صرف تیرا ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے اور کسی سے نہیں مانگتے اے دن سرات المستقیم اللہ نے مضبوط کر سیدھی راہ پہ جو قرآن ہے جو آپ کی عبادت ہے جو پیغمبر کی اتباع سراط و والذین عام تعلیم ان لوگوں کے راستے پہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے جو انبیاء صدیقین شہداء صالحین وحسن ہے وہاں سے غیر المعدوب عالم جو نہیں ہے وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا ہے ورزالین اور نہیں ہے وہ جو حیران و پریشان ہے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے تکلیف کی یا آئے اور قرآن کریم کی اختتامی دعا میں آپ لوگوں نے شرکت کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں کو باحفاظت پہنچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال آپ کے اولاد میں برکت عطا فرمائے جتنے رفقا اور ساتھیوں نے اس برکت کے ساتھ تعاون کیا ہے امداد کیا ہے مالی تعاون بدنی تعاون زبانی تعاون اللہ تعالیٰ ان کے اہل ویال میں ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے آخر میں دعا کرتا ہوں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں لیکن میں پہلے ایک دو اعلانات کرتا ہوں پہلا اعلان یہ کہ آج سے ہمارے دور حدیث افتاح اور کتب کا داخلہ شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ چار مئی کو پچیس شمال کو پھر اسباق شروع کرنا اسباق کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ چار مئی کو ہم اسباق شروع کریں گے دوسرا اعلان یہ کہ وعدت المدارس الاسلامیہ پاکستان آنے والے سال یعنی دو ہزار پچیس کے مطابق چودہ سو چھیالیس میں انشاءاللہ ہم بین الاقوامی سطح پر سند کا اجرا کریں گے مطلب یہ کہ ہماری جتنے رفقا ساتھی باہر ممالک میں رہتے ہیں مثلا مہاراجی متحدہ میں سعودی عرب میں لندن میں امریکہ میں جتنے ممالک میں رہتے ہیں اگر وہ چاہیے کہ وہ ہماری وحدت المدارس میں امتحان دے تو ہم ناظرہ ترجمہ اور اسی طرح حفظ کا امتحان لیں گے اس کے لیے ہم لا عمل بنائیں گے اور ان کو سمداد بھی دیں گے یا وحدت المدارس الاسلامیہ کی طرف سے تو آئندہ سال بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے عمل بنایا ہے اور انشاءاللہ پھر اس کا اظہار کر دیں گے تو ان کے امتحانات بھی لیں گے اسی مقام پہ جو سعودیہ میں ہو سعودیہ میں جو امارات میں ہو امارات میں حفظ ناظرہ اور ترجمہ کے امتحانات اور ان کو ہم وعدت المدارس کی طرف سے پھر سند بھی دیں گے تیسرا اعلان یہ انشاءاللہ تیسرا اعلان یہ کہ عصری کتب ہم نے وعدت المدارس کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ جن مدارس میں محتمین حضرات جو ہمارے ساتھ ملحق ہیں وزری کو تو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اول دوم سوم چارم پنجم ششم اور ہفتم اور ہشتم آٹھویں جماعت تک پورے سیٹ اور ان کتابوں کا ہم مفت دیں گی وادت المدارس کی طرف سے جس کسی کو چاہیے تو یہاں سے اصول کر سکتے ہیں وہ ہم نے لائے ہیں اور جو بھی چاہتے ہیں اپنے مدارس میں اگر عصری علوم پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم وہ کتابیں مفت دیں گی وہ یہاں دفتر کے ساتھ رابطہ کرے اور یہاں سے اصول کر لے آخر کے استغفار ہوا یو درود شریف چې بیا دعا وکړو استغفر الله رب من كل ذنب اللهم صل دعا وکړئ دا سوره مرګري دې ځای ته راغلي دي یا په دې دوره تفسیر کې شرکت کړی د دې مرکز سره خپل تعلق او رابطه مضبوطه کړی دا الله دا ټول کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي د چا چې سم مشکلات او تکلیفونه ای الله دې هغه ټول لري کی سور مسلمانان لونه خويندې مشران که شران چلو فات شوی دي دا غي د پاره دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي حضرت شیخ القرآن زما والد محترمه زما سخر زما ماسیگانه ماماگان نکان نیاگانه او زما ترونه تنداره زما پپو چه سور او فات شوی دی خپلوان رشتداران زما اوخی زما رشتدار میجر جوهر او نور داغی طول لپاره دعاو کئی چه اللہ داغی طول مغفرت نصیب کی سور مسلمانان رونه خویم دی چې هغه په دې پنځپیر کلی کې یا بهر کلو کې وفات شوی دی دعا وکړئ چې الله دا ټول مغفرت نصیب کړي زمونږ دا کلی پنځپیر چې د طلباو سره ډېر مینا کوي ډېر خدمت کوي په دې کې غمونه شوی دي خو زمونږ درس شروع او ما ته موقع نه ملاو شوی یا درس یا مېلمانو ما حاضرین را کړي الله دا ټول مغفرت نصیب کړي د عبد الحق استاد بچي هغه وفات شوی دعا چې الله الله الله دا غي مغفرت نصیب کړي کړي او غ جهان خسته مرګري مسلمانان ډوډا چی چې بیماران دي دعا چې الله ول شفای کامله گئی الله والله صحت کامله میل کی جنونو کې مسلمانان به جرم به سورہ پراته دي دعا بھی چې الله غي خپل ګورون د بخیر خیریت باندې راولي او او الله دا غي حفاظت د چا ترپګنای دي دعا وکي چې الله حفاظتیں دشمن ختم کړي کړي او او او او او الله الله الله په په دوستای باندې بدل دا دا دا دا مراکز مدارس چې د د د قران سنت خدمت لپاره مرکزونه دي دې دې آباد لري ټولو مدارسو کې خیرونه برکتونه واچي ورن شیخ القران مشران شاګردان استاذان شیخ زمان استاذان مولانا عبدالکبیر سے مولانا عبدالرحمن سے او بادشاہ سے سرکای بابا مولانا غلام نبیب سیب قاضی شمس الدین سیب اللہ نے داغی ٹولو جنت الفیدوس نصیب کی زمان بچے یمان شہید داغل دعاو کئی اللہ مغفرت نصیب کی اور اللہ جہاد خیستہ کی چاوته چې غمونه او تکلیفونه رسېدلي الله زغی په زړونو باندې پټایو لګي دا مرکز دی الله همیشه د پاره آباد لري او الله د دې ځای نه د قران او د سنت د چینی نه ختمي الله زمون خاندان نه د علمي رونق او د علمي خوشاله نو باسي الله د زمون ناري نه او زمانه د قران خادمان وګرځي الله دې زمون ټول کور آل او عيال روح خويندې بلغي بچي الله دې په ټول باندې رحمي او الله دې ټول دنیا او آخرت خسته کی الله دې زمون ټول ماغه اعمال څرګندي زمون رب زمون رضا شي کم مرګري چې تکلیف کړي راغلي الله تا ته دا غي ضرورتونه معلوم دي دا دا غي ضرورتونه پورا کې او او الله الله الله په موږ موږ بیا دغه سه راولي چې د د قران قران درسونه یو به شرکت زمونږ تر مرګ سنت خدمت مسلمانان چې کوم ځای کې مظلومان دي دی دي الله دا غي امداد وکړي الله فلسطین کې مسلمانانو باندې ظلم کیږي الله ته دا غي نصرت وکړي دا غي امداد وکړي الله مسلمان مسلمانانو کی غیرت پیدا کی چې دغه مرسته او مرګرتیا وکي الله مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي الله د مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په پاکستان کې امن او خوشحالي راولي او الله دې درسونه الله او او دې دې مدارس نورم ترقی الله الله الله اعمال اعمال کې کې کې چې چې چې موږ قیامت شرمنده نه یو ته رضا نجات ذریعہ وګرځي درسونو اجرونه ثوابونه تورسه اللہ تربیت محمد و و آله صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين